جب مجاہد تلوار لے کے ہاتھ میں گن اٹھا کے سینے پہ میگزین سجا کے گرنیڈ لگا کے دل میں شوق شہادت لے کے کلمہ پڑھ کے اور اللہ سے محبت کا دعویٰ کر کے کہتا ہے اللہ میں آ رہا ہوں جنت کو سجا لے اللہ میں آ رہا ہوں ہوروں کو سنوار لے اس وقت زمین بھی کانپتی ہے آسمان بھی جھوم اٹھتا ہے روایات میں آتا ہے فرشتے مچل جاتے ہیں کہتے ہیں ربا مجھے بھی تو زمین پہ ہمیں بھی تو زمین پہ جانے دے جا کے اس آدم کے بیٹے کے ساتھ ہم بھی مل کے تیرے دشمنوں کو ختم کریں گے تیرے بتائے ہوئے طریقے پہ ان کی گردنوں پہ مارے ماریں گے ان کے جوڑ جوڑ پہ ماریں گے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ جبرائیل کے ساتھ مل کے زمین پہ چلے جاؤ ایمان والوں کے دل ثابت کرو جنت کی حوریں کہتی ہیں اللہ اب تک ہم خیموں میں بیٹھی ہوئی تھی حور مقصورات فی الخیام اللہ ابھی تک ہم لولو مکنون تھی ابھی تک ہم چھپی ہوئی تھی ہمیں کسی نے دیکھا نہیں ہمیں کسی نے چھوا نہیں مگر ہمارا وہ دلہا اب ہاتھ میں گن لیے تلوار لیے میدان میں اتر آیا ہے اللہ اب صبر نہیں ہوتا اللہ اب دل بے چین ہے ذرا پہلے آسمان پہ جانے دے پردہ قائم رہے گا بات ہم نہیں کریں گی اپنا چہرہ اب بھی نہیں دکھائیں گی مگر اللہ ہمیں ہم اس کو تو دیکھ سکتی ہیں اپنا ہی تو دھولا ہے اللہ پہلے آسمان پہ کو بھیج دیتا ہے دیکھتی ہیں ہاتھ اٹھا لیتی ہیں آنکھوں سے اشک بہاتی ہیں مجاہد آگے بڑھتا ہے اس کی کلاشن کوف سے برس نکلتے ہیں اس کی زبان سے نعرے نکلتے ہیں رب کے ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے اللہ میرا دلہا دیکھا کیسا تیرا سچا عاشق ہے مجاہد ڈر کے تھوڑا پیچھے پیچھے ہٹتا ہے ہورے کہتی ہیں اللہ ثابت قدمی دے دے کہیں خود کو رسوا نہ کر دے کہیں مجھے رسوا نہ کر دے کہیں دشمن کو پیٹھ نہ دکھا دے مجاہد پھر آگے بڑھتا ہے اچانک گولی تلوار لگتی ہے زمین پہ گرتا ہے چہرے پہ مٹی لگتی ہے ہور تڑپ کے کہتی ہے اللہ میرے دولہے کو جس نے خاک میں ملایا تو اسے خاک میں ملا دے اللہ اب کیا پردہ ہے مجھے جانے دے میں استقبال کر کے لاتی ہوں زمین پہ آ جاتی ہے چہرے سے مٹی صاف کرتی ہے فرشتے آتے ہیں کہتے اللہ ہم اس کی روح لینے کے لیے آئے ہیں اللہ کہتے ہیں ٹھہرو جان میرے لیے دی روح تم لوگے ہٹو میں اسے دیدار بھی کراتا ہوں روح بھی خود لیتا ہوں اس کی